السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ننے منے اور ننے منے کے بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی کہانی کا عنوان ہے باتیں بی مرغی کی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عافیہ رحمت نے مرغی نے سواں انڈا ٹوکری میں لے جا کر رکھا اطمینان کی ایک بھرپور لہر اس کے سراپے میں دوڑ گئی شکر الحمد للہ میں نے یہ سو انڈے انتہائی رازداری کے ساتھ جمع کیے ہیں مرغی نے خود کلامی کی اور ایک نظر بوسیدہ ہوتی چھت پر ڈالی پھر وہ ذہن میں اپنا پلان ترتیب دینے لگی یہ سو انڈے بازار میں اچھے داموں بک جائیں گے پھر میں بارش ہونے سے پہلے پہلے مکان کی چھت پر نئے چھپر ڈلوا دوں گی اور ہاں ابھی سے ہی پکوڑوں کے لیے تیل اور بیسن بھی جمع رکھوں گی تاکہ اس دفعہ یہ موسم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے نہ کہ زحمت خیالوں ہی خیالوں میں مگن وہ کٹ کٹ کرتی اپنی بات چوزوں کے کان میں ڈال رہی تھی مگر چوزے کیا جانے ماں کے منصوبے وہ تو بس اس پیار کی برسات کے مزے لے رہے تھے رات سوتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ بھی پہلی دفعہ انڈے بیچنے جائے گی اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ لومڑی سے ایک کوئلہ لے کر سب انڈوں پر گنتی لکھ لے کہیں غلطی سے زیادہ انڈوں کے دھوکے میں بیوقوف نہ بن جائے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور آنکھیں بند کر کے سو گئی صبح جب اس کے سارے بچے اسکول چلے گئے وہ اسکول سے سیدھی بھی لومڑی کے گھر کی طرف چل دی دروازہ بجانے سے پہلے ہی اس کی نظر گھر کے کونے میں پڑے ڈھیروں چھوٹے چھوٹے کوئلے کے ٹکڑوں پر پڑی اس نے فوراً سوچا انہی ٹکڑوں سے میرا کام ہو جائے گا چھوڑو کون لومڑی خالہ کا دروازہ بجائے ویسے ہی ان کو تو سنگن لینے کی عادت ہے دس باتیں ادھر ادھر کریں گی دل خراب ہوگا وہ جھٹ پٹ دو تین کوئلے اٹھا کر جانے لگی مگر یہ کیا لومڑ خالو باہر کو آ نکلے ہاں خیریت بھی لومڑی اتنی سب سب کٹ کٹ کٹ کٹاٹ بی مرغی نے اپنی جیب مٹانے کو کہا جی وہ کسی ضروری کام سے آئی تھی ارے اوہ یہ آپ کے رنگ برنگے خوبصورت پر تو کالے ہو گئے ہیں بی لومڑ آگے بڑھ کر کالک جھاڑنے کو تھے کہ بی مرغی گھبرا گئیں ارے نہیں بھائی جانے دے مٹی ہے ابھی گر جائے گی اچھا میں چلتی ہوں ذرا جلدی میں ہوں مرغی سے کوئلے سنبھالے نہیں جا رہے تھے وہ پھر بھی پورتی سے آگے بڑھ گئی اچھا وہ آپ کا کام ہو گیا لومڑ خالو دور سے بولے کٹ کٹ کٹ کٹیک بی مرغی دور سے بولی اور دور ہوتی چلی گئی جلدی سے گھر میں داخل ہو کر اس نے سکون کا سانس لیا اتوار بازار لگنے میں ابھی دو دن باقی تھے اگر آج اس لومڑ کو پتہ چل جاتا نا تو اس نے پہلے ہی سارے جہان میں دھوم مچا دینی تھی وہ دل ہی دل میں بدگمان ہونے لگی حالانکہ سب سے زیادہ ہمدرد اور اس کی غمگسار لومڑی خالہ ہی تھیں جو اکثر و بیشتر اس کو بہت زبردست مشورے بھی دیتی رہتی مرغا اٹھ چکا تھا ہر جگہ بردن پکھرے پڑے تھے اور سارا بچا کچا ناشتہ جو بچے چھوڑ گئے تھے غائب تھا دور کہیں سے مرغے کی بانگوں کی آواز آ رہی تھی وہ مرغے کی طرف سے مطمئن تھی کہ وہ دن چڑھے ہی جب دوبارہ بھوک ستائے گی تو اندر جھانکے گا ہاں بے مروت کہیں کا اس نے مرغے کو بھی دو جملے کہے اور اپنے من پسند کونے میں جا گھسی ایک دو تین بیس اکیس بائیس ساٹھ ستر اسی نوے اٹھانوے ننانوے اور یہ سو پورے اس نے ماتھے پر آئے پسینے کی موٹی بوند کو کونے میں سرکایا انڈوں پر نمبر تمام ہوئے ایک بڑا سا ٹوکرا نہ جانے کب سے گھر کے کونے میں پڑا تھا اس میں احتیاط سے انڈے جمائے کناروں میں ڈھیروں گھاس پھوس روئی کے ٹکڑے گھسا کے وہ اب بالکل مطمئن تھی آج وہ صبح تڑکے ہی باہر نکل آئی نہیں بلکہ ذرا اور پہلے کیونکہ اندھیرا بھی چھٹ رہا تھا مگر سورج نے جھانکا نہیں تھا وہ ٹوکری کو سرکانے لگی ٹوکری تھوڑی زیادہ بھاری ہو گئی ہے وہ خود کلامی کرنے لگی چند انڈوں کو اس بالٹی میں جما لیتی ہوں اس نے لاتے مار مار کر پانی کی بالٹی گرا دی اور احتیاط سے انڈے رکھنے لگی ارے واہ یہ تو کافی ہلکی ہو گئی کٹ کٹ وہ خوب خوش ہو رہی تھی بچوں نے بھی اپنی ننی منی آنکھیں کھولنی شروع کر دی تھیں آج اسے اپنے چتکبرے والے چوزے پر بھی بے تحاشا پیار آ رہا تھا ارے یہ سارے بچے لے کر جاؤں ساتھ نہ بابا نا یہ تو بے وقوف ہیں انڈے توڑ ڈالیں گے پھر وہ بے تحاشا کٹ کٹ کرتی چکر کاٹنے لگی بدگمانی نے پھر اس کے پروں کو جگڑ لیا بی پتخ کے گھر چھوڑ تو دوں مگر وہ لالچی بہت ہے ضرور دو تین انڈے مانگ لیں گی بندر بھائی بھی ہمیشہ مدد کرتے ہیں مگر ان کے بچے توبہ توبہ آفت کے پر ہیں چھوڑو لے ہی جاتی ہوں زیادہ سے زیادہ ایک چھڑی رکھ لیتی ہوں ساتھ اور یوں سو انڈے بارہ بچے اور بی مرغی کا قافلہ چلا اتوار بازار کو ارے یہ اتنا بھاری ٹوکرا لی کہاں جا رہی ہو بندر بھائی ہمیشہ کی طرح ہمدردی سے ٹوکرا تھامنے ہی لگے کہ بی مرغی چلائی ہاں ہاتھ مت بس ذرا بازار تک جا رہی ہوں آو میں چھوڑ آتا ہوں یہ ٹوکرا وہ کمر پر لادنے کو پیچھے مڑے مگر بی مرغی تو یہ جا وہ جا گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح بھی مرغی بازار پہنچ ہی گئی دو انڈے تو ٹوٹ ہی گئے ایک انڈا خوشی میں ہاتھ سے پھسل گیا بھائی بندر بھی آئے اس کے پاس اور وہ بس نظریں جھکا کر رہ گئی یہ سب لوگ یقیناً جل رہے ہوں گے دل میں وہ سوچ رہی تھی بلومڑ بھی بازار آئے اور اس کو یہاں اکیلے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اللہ اللہ کر کے اس کے نوے انڈے فروخت ہوئے خوشی اب تھکن میں بدل رہی تھی وہ باقی انڈے رکھ رہی تھی اور جیسے ہی مڑی لومڑی خالہ نے بالٹی اٹھا لی چلو میں تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہوں اب وہ تھک گئی تھی خاموش رہی راستہ کیسے کٹا اس کو پتہ ہی نہ چلا گھر جا کر اس کے اندر پانی پینے کی بھی ہمت نہ تھی بس اس نے یہ دیکھا کہ لومڑی خالہ نے انڈوں کی بالٹی کونے میں رکھی تو دوبارہ پلٹ کر اس کو ہاتھ نہ لگایا بچوں کو گرم پانی میں روٹی بھگو کر دی اور ان کے نرم نرم بالوں کو گدگدا کر وہ فوراً چلی گئی تھی صبح وہ اٹھی تو سورج کی گرمی سے زمین تپ رہی تھی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اس نے پہلے تو جلدی سے ایک انڈا کھایا پھر ڈھیر سارا پانی پیا اور نظریں دوڑائیں تو مرغا کہیں نظر نہ آیا اور نہ اس کی آواز آئی بچے بھی غائب یا اللہ یہ کہیں میرے پیسوں سے جشن تو نہیں منا رہے مگر وہ تو میں چھپا کر سوئی تھی ہاں پیسے تو یہ رہے وہ باہر نکل آئی اور مرے مرے قدموں سے لومڑی کے گھر شکریہ ادا کرنے چل دی ارے یہ کیا جا بجا مرغے کے ڈھیروں پر بکھرے بکھرے پڑے تھے کچھ ہوا میں اڑ رہے تھے نکما پھر کسی سے لڑائی بڑائی کی ہوگی بی لومڑی نے گرم چائے میں بھیگی روٹی کا تھال آگے کیا تو وہ جھٹ کھانے لگی بی لومڑی بتانے لگی آج صبح بندر ماموں نے خوب خبر لی مرغے کی اور میں نے بھی بازار میں بیچو بھی گھر اور بچوں کو بھی دیکھو یہ کہاں کا انصاف ہے اب اس نے وعدہ کیا ہے تمہاری مدد کرے گا بچوں کو تمہاری ضرورت ہے ان کی تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے تم گھر سنبھالنا اور وہ سب کام پہ جائے گا تمہارے انڈے بھی بیچے گا مفت روٹیاں نہ توڑتا پھرے گا بی لومڑی اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور مرغی ان کی باتیں سن کر حیران تھی کیا واقعی وہ ایسا سوچتی تھی اب بی مرغی چونچ صاف کر رہی تھی اپنی محنت کی کمائی سے تم چھپڑ ڈلوا لو بارش قریب ننھے بچوں کا ساتھ ہے وہ اب برتن لے جا رہی تھی بے مرغی شرمندگی کے سمندر میں ڈوب چکی تھی زیادہ گمان کرنا کسی کے بارے میں غلط سوچنا اچھی بات نہیں ہوتی آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ